حریز بن عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی تھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھیالیس